بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم مسلمان اور مجاہد ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیغام پاکستان کے نام سے اسلامی نظام کے لیے لڑنے والے پاکستانی مجاہدین کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا ہے اس سلسلے میں ہم بھی کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے سننے سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وہ خوشکن نعرہ ہے جس نے اسلامیہ نے ہند و افغان و ایران کو ٹکڑوں میں بانٹ کر رکھ دیا بکھری ہوئی تسبیح کے دانوں کی مانند آج مسلمان سب سے پہلے پاکستان کے نعرے کو حیرت سے تک رہے ہیں زمینی حقائق ایک سے ہونے کے باوجود شرعی فتوا حیرت انگیز طور پر جدا جدا ہیں تورخم سرحد کے اس پار جو جنگ فساد ہے وہی جنگ اس پار جہاد ہے یعنی پاکستان کی طرف فساد اور افغانستان کی طرف جہاد شمار ہوتی ہے مسلمان دانتوں میں انگلی دابے حیرت و تعجب میں ڈوبا سوچ سوچ کر مزید پریشان ہوتا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے افغانستان کے وہ علماء جو نعمت ہائے حکومت سے فیضیاب ہیں اور افغان طالبان کو وطن دشمن دین دشمن مفسد و خوارج اور بہت سارے القاب سے نوازتے ہیں یہی حال ان حضرات علماء کا بھی ہے جو حکومت پاکستان کے بیش بہا نعمتوں سے لطف اندوز ہیں اب تک مسئلہ جمہوری مولویوں کا تھا جو واضح ہے کیونکہ جمہوریت اور دین اسلام کا کھلم کھلا ٹکراؤ روز روشن کی طرح آیا ہے جلتی پر تیل کا کام پیغام پاکستان نے کیا جس میں ان اساتذہ اور معزز علماء کرام کو بھی گھسیٹا گیا جو اکثر ملکی سیاست سے لا تعلق رہتے ہوئے انتہائی نازک معاملات اور سلگتے ہوئے مسائل پر بھی بات کرنے سے کتراتے ہیں لیکن ان کو انہی کے شاگردوں اور متوسلین و متعلقین کے مد مقابل لا کر حکومت پاکستان نے بظاہر بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے اگرچہ یہ واضح ہے کہ یہ پلاسٹکی کامیابی زیادہ پائیدار نہیں اس لیے کہ وہ فن یا ہنر جس میں ماہرین فن اور ہنرمندوں کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط پورے نہیں کیے جاتے اور قواعد و قوانین کو مد نظر نہیں رکھا جاتا وہ فن خام اور ہنر برائے نام ہے فتویٰ دینے اور کسی پر حکم جاری کرنے کے لیے زمینی حقائق یا صورت مسئلہ کا علم ہونا سب سے پہلی شرط ہے اور اسی طرح اجرائے احکام کے لیے دونوں فریقین کی باتوں اور موقف کا کتاب و سنت کی روشنی میں جائزہ لینا چھان بین کرنا شرعی مطالبہ اور مقرر و محقق حق ہے فتوی کی شرط اول اور فریقین کا جو حق ہے اس کا انکار ہٹ دھرمی کے سوا کچھ نہیں لیکن ہم اپنے اساتذہ ہی سے مناظرے کرنے اور الجھنے پر اتر آئیں تو ہم یقیناً ناکام و نامراد ہوں گے علامہ اقبال رحمہ اللہ کے وہ شاہین جنہیں سید مدنی رحمہ اللہ نے سدایا ہے انہیں رام کرنے کے لیے پیغام پاکستان ایک جال ہے جس کے تانے بانے استعماری سیاست سے ملتے ہیں جس کے نتیجے میں یرغمالی سیاست جنم لیتی ہے میرے بھائیوں اگر کسی شخص کی گردن پر خنجر رکھ کر کوئی بات منوا لی جائے اسے شرعن مکرہ اور آسان زبان میں یرغمال کہا جاتا ہے اور یہ شرعی قاعدہ ہے کہ مکرہ کا اقرار اپنے یا کسی اور کے خلاف قابل قبول نہیں اس یرغمالی سیاست کا واضح نتیجہ یہ ہے کہ سالہ سال سے ایک دوسرے کی تکفیر کرنے والے اب ایک ہی صف میں محمود و ایاز بنے کھڑے ہیں کافر کافر شیعہ کافر کا ورد کرنے والے امام و مختدی بنے دکھائی دیتے ہیں تقیہ اور سیاست تو فروعی مسائل میں جائز ہے اصولی مسائل میں یہ اس وقت روا ٹھہرتا ہے جب حکومت وقت کا فتویٰ ہو تو ہوئے نا یرغما لیے بیچارے چونکہ پیغام پاکستان کے جال میں پھنسنا یہ دانشمندوں کے لیے خصوصاً اسلامی انقلاب کے راہیوں کے لیے خطرناک ہے اس لیے مبہم سا اشارہ ہی کافی ہے ورنہ اس یرغمالی سیاست کے نتیجے میں علماء دین اور مساجد و مدارس پر کیا کیا قیامتیں ان غیر شرعی اور غیر قانونی حکومتوں اور نالائق حکمرانوں کی طرف سے ڈھائے جاتے ہیں وہ سب کو معلوم ہیں ان کو بھی معلوم ہے جو ان حکمرانوں کو مامون الرشید پر قیاس کرتے ہیں اصل بات کی طرف آتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ کا مشہور فتویٰ ہے واضح رہے کہ امام محمد بن حسن شیبانی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مشہور شاگرد ہیں خوارج کے امام نہیں فرماتے ہیں کہ اگر کسی بستی والے اذان نہ دینے پر اتفاق کر لیں تو ان کے خلاف قتال جائز ہو جاتا ہے اب آپ پاکستان کے نظام کو ذرا دیکھیں یہاں جو معاملات ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں زنا کے اڈے کھلم کھلا کئی دہائیوں سے کھلے ہوئے ہیں اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ ان فحاشی کے اڈوں کی حفاظت بھی حکومت خود کرتی ہے سودی کاروبار شراب کی خرید و فروخت فحاشی کی اشاعت و حفاظت میڈیا کی غلازت و نجاست ختم نبوت پر ڈاکے ناموں سے صحابہ کی پامالی اور تو اور اب تو جناب سرور کونین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی بھی برسر عام کی جا رہی ہے اور عدالت کی طرف سے ان کی براعت کا اعلان بھی کیا جاتا ہے اصل بات یہ ہے کہ ان تمام گندے اعمال و اقوال کا تحفظ حکومتی سطح پر ہوتا ہے کیا اسلامی ریاست ایسی ہوتی ہے وہ کون سا اسلامی آئین و قانون ہے جو اس نظام اور اس کے اہلکاروں کو تحفظ فراہم کرتا ہے جس میں اتنے خطرناک ایمان شکن اعمال و اقوال ہوتے ہیں مسلمان حیران ہیں کہ وہ کون سی کتاب ہے جس کی روح سے پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور آئین پاکستان ایک اسلامی آئین ہے اسلامی ریاست تو افغان طالبان نے قائم کی تھی جسے گرانے کے لیے پاکستان نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اسلامی عمارت افغانستان کو لاکھوں علماء کرام مفتیان عظام اور دانشوران دین و دنیا نے بطور اسلامی حکومت قبول کیا تھا اس سچی اور سچی اسلامی عمارت کو گرانے میں نظام پاکستان کا کردار سب کو معلوم ہے کم از کم اس اعتبار سے یہ حکومت یہ نظام خوارش تو بہر حال ہے اگر اسے مرتد و کافر حکومت قبول نہ کیا جائے میرے بھائیوں میری بہنوں پیغام پاکستان کے حوالے سے جو ویڈیوز بھی مشاہدے میں آئی اس سے اتنا اندازہ تو ہوتا ہی ہے کہ بعض حضرات حکومتی غلطیوں کوتاہیوں اور لغزشوں سے صرف نظر کرتے ہوئے معافی کا پروانہ تقسیم کرنے میں پرجوش دکھائی دیے لیکن مد مقابل مجاہدین جنہیں خوارج کہا گیا ان کے لیے نرم گوشا کہیں نظر نہ آیا یہ یرغمالی سیاست کے شاخسانے نہیں تو اور کیا ہے ہمارے اساتذہ کرام اور علماء عظام یقیناً مخلص ہیں اور ہم ان کے شاگرد ہیں ہمیں ان سے کوئی دنیاوی طاقت جدا نہیں کر سکتی انشاءاللہ اللہ البتہ یہ بات اساتذہ و تلامزہ دونوں کو معلوم ہے کہ وطن عزیز پاکستان میں علماء یرغمال ہیں اس میں شک و شبہ وہی کر سکتا ہے جو نور بصیرت سے محروم ہو دو مثالیں پیش خدمت ہیں جن سے اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں علماء کرام کس درجے اور کس حد تک یرغمال ہیں پہلی مثال افغانستان میں بامیان کے بتوں کا معاملہ یہ بات سو فیصد برحق ہے کہ ہمارے اور پوری امت مسلمہ کے امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد رحمہ اللہ اس معاملے میں بالکل صحیح راہ پر تھے لیکن ہم کبھی بھی ان علماء کرام کے وفود کو نہیں بھلا سکتے جو پوری دنیا سے آ آ کر بچکنی سے باز رکھنے کی کوششوں میں مصروف تھے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ علماء کرام امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد تقبل اللہ کے موقف کو غلط تصور کرتے تھے نہیں ہرگز نہیں دراصل وہ اپنی اپنی حکومتی احکامات کے پابند تھے وہ یرغمال تھے دوسرا واقعہ یا دوسری مثال کہہ لیجئے شیخ اسامہ بن محمد بن لادن رحمہ اللہ کی حوالگی کا معاملہ ایک بے گناہ مسلمان کو کفار کے حوالے کر دینا ایک واضح مسئلہ ہے کہ اس سلسلے میں امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد رحمہ اللہ کا موقف بالکل درست تھا لیکن ہزاروں علماء کرام وفود کی شکلوں میں آ آ کر امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد رحمہ اللہ کے اٹل شرعی موقف سے ہٹانے کی کوششوں میں سرگرداں تھے آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام ملا محمد عمر مجاہد رحمہ اللہ کے موقف کو غلط تصور کرتے تھے ہرگز نہیں یہ سب یرغمالی سیاست کے نتائج ہیں بات اگرچہ واضح ہے لیکن دو مثالیں وطن عزیز کے معاملات کی بھی پیش خدمت ہیں نمبر ایک لال مسجد کا واقعہ شدید اختلافات رکھنے کے باوجود بعض لوگ صرف یہی کہہ سکے کہ بات درست ہے مگر طریقہ کار غلط ہے کیا طریقہ کار غلط ہونے کی وجہ سے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا درست تھا نہیں ہرگز نہیں ہمارے اساتذہ ان باتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں لیکن وہ یرغمالی سیاست کے سامنے بے بس تھے اور ہیں غازی عبدالرشید رحمہ اللہ باوجود تمام اختلافات کے دور حاضر کے امام برحق تھے جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ باوجود ہر قسم کی تائید و تردید کے امام برحق تھے اور ہیں اور اس دور میں بھی بہت سارے لوگ امویوں کی سیاست کے سامنے بے بس اور یرغمال تھے اللہ معاف فرمائے آمین اموی خلافت اور عباسی خلافت کے خلاف خروج کرنے والے بہت سے حضرات ایسے تھے جن کی ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تعریف فرمائی اور ان کی ظالم خلفاء کے خلاف جنگوں کو جنگ بدر سے تشبیح دی اور امام صاحب ان کے ساتھ مل کر جہاد میں شامل نہ ہو سکنے پر رویا کرتے تھے رحمہم اللہ رحمت واسعہ میرے بھائیوں ان غیر شرعی اور غیر قانونی حکومتوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ جو بھی غیر جمہوری طریقوں سے ان کے کفری اور ظالمانہ و جابرانہ افعال اقوال اعمال اور احوال کے خلاف آواز اٹھاتا ہے قیام کرتا ہے اسے فوراً یہ اپنے درباری ملاؤ اور یرغمال علماء کے فتو کے ذریعے خوارج قرار دینے کی کوششوں میں مصروف پیکار ہو جاتے ہیں الحمد ہم خوارج نہیں ہم آپ حضرات ہی کے شاگرد ہیں ہم اہل سنت والجماعت کے مدرسوں میں پڑے ہوئے آپ حضرات ہی کے تربیت یافتہ شاگرد ہیں فتوحات میں تاخیر اور ہماری روحانی و مادی کمزوریوں کو دیکھ کر ہمیں بھیڑیوں کے سامنے بے سہارا نہ چھوڑیے گا ہم اللہ کا واسطہ دیتے ہیں اے اساتذہ کرام دوسری مثال علماء کرام کی شہادتیں اور مساجد و مدارس پر حملے اس نقطے کو ذکر کرنے پر مجبور ہیں خصوصاً حضرت الاستاذ فقیح العصر شیخ الاسلام استاذ العلماء مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکات العالیہ پر قاتلانہ حملے نے تمام زخم ہرے کر کے رکھ دیے جبکہ المجاہدین حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمہ اللہ کا واقعہ نیا ہی ہے کیا کوئی یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام اس درجے ناواقف یا معاملہ فہم نہیں ہے نہیں ہرگز نہیں لیکن بات وہی ارغمالی سیاست کی ہے ورنہ شیخ الاسلام حفظہ اللہ کی قدر و منزلت عزت و عظمت کبھی بھی ہمارے دلوں سے مٹ نہیں سکتی اللہ ہم ان کی پاؤں کے خاک بھی نہیں اساتذہ کو تلامزہ کے خلاف کرنے کی سازش کتنی خطرناک ہے ذرا سوچئے ایک طرف پیغام پاکستان کے حوالے سے حضرت شیخ الاسلام صاحب حفظہ اللہ کو برسر میدان لایا گیا پھر ان پر قاتلانہ حملہ کروایا گیا کیوں تاکہ تانے بانے شاگردوں کے ساتھ جوڑے جائیں اللہ ہمارے اساتذہ کرام اور محبوب و معزز علماء کی حفاظت فرمائے اور دشمن کی ہر قسم کی سازشوں کو ناکام بنائے آمین میرے بھائیوں میری بہنوں اندلس میں کیا ہوا تھا اندلس جسے آج کل اسپین یا ہسپانیہ کہا جاتا ہے اندلس جہاں مسلمانوں نے آٹھ سو سال تک حکومت کی وہاں آخر کار کیا ہوا تھا مسلمان تین طبقوں میں تقسیم تھے پہلا طبقہ مجاہدین جو جذبہ ایمان اور حب الوطنی سے سرشار شہادت کے دیوانے تھے دوسرا طبقہ سلیبیوں کے غلام یا خوبصورت الفاظ میں اتحادی جو اپنے مفادات کی خاطر کفار سے ساز باز کر کے ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھے تیسرا طبقہ تماشبین جو کسی سے سروکار نہیں رکھتے تھے جب کفار غالب آئے تو کیا صرف مجاہدین ہی نشانہ بنے تھے کیا خیال ہے آپ کا بات واضح ہے کفار نے سب کو روم ڈالا خدا نخواستہ یہ حالات وطن عزیز پاکستان میں پیش نہ آئیں آمین آج کل میرے بھائیوں میری بہنوں آج کل سرحدوں اور بارڈروں کا تقدس دین اور عقیدے پر مقدم گردانا جاتا ہے امت پنا ناپید ہے اللہ ماشاء اللہ بطور مثال پاکستان افغانستان میں جاری جنگ کو جہاد قرار دیتا ہے ترکی چیچنیا اور شام میں جاری جنگ کو جہاد قرار دیتا ہے اور حمایت کرتا ہے لیکن کیا خود افغان حکومت جو جمہوری تماشے کے ذریعے بالکل پاکستانی حکومت کی طرح وجود میں آئی افغانستان میں جاری جنگ کو جہاد قرار دیتی ہے ہرگز نہیں ترکی کو بھی اسی پر قیاس کر لیں اور واضح رہے کہ ترکی کی فوج افغانستان میں عالمی اتحاد کا حصہ ہے میرے بھائیوں ان فتوا کو جغرافیائی فتوا کہا جا سکتا ہے دینی فتوا کہنا خاکم بدہن ذرا مشکل ہے اور سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے گا کہ جہاد کشمیر جس کا پاکستان بظاہر بہت بڑا حامی ہے کیا خود انڈیا کے علماء اس جہاد کی حمایت کرتے ہیں اور اگر کرتے ہیں تو کس سطح پر اور جن جن علماء نے اپنے اپنے ملکوں میں جاری تحریکوں کی حمایت کی ان کے ساتھ ان کے ممالک کی حکومتوں نے کیا کیا ذرا سوچئے گا سلائے عام ہے یاران نقطہ کے لیے باتیں بہت ہیں بس آخرت ہم سب کے پیش نظر رہے جہاں ہر ہر لفظ کا جواب اور حساب و کتاب ہم سب کا منتظر ہے ما يلفظ من قول الا لديه کاش کہ ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا جب ہمارے ہی اساتذہ کو اپنے تلامزہ کے خلاف صف آرا کرنے میں صلیبی اتحادی حکومت کامیاب ہو گئی دعا ہے آرزو ہے کہ یہ فتوا عملی طور پر اپنے ہی بھائیوں کے خون میں نہانے کا سبب نہ بن جائیں اور سلیبی اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ہمیں لڑا نہ دیں میرے دوستو بزرگوں ایسے فتوا سے ہمیں ہرگز متاثر نہیں ہونا چاہیے یہ جغرافیائی فتوا ہیں جو یرغمال علماء کرام کے ہاتھوں سے تیار ہوئے ہیں خواہ وہ اپنے آپ کو آزاد کیوں نہ تصور کرتے رہیں ہند میں جو ہے ملا کو سجدے کی اجازت والی بات ہے اگر وہ واقعی یرغمال نہیں بلکہ آزاد ہیں تو اپنے اساتذہ و تلامزہ اپنے مساجد و مدارس اور اپنے مقدسات کا حساب کتاب ہی حکومت وقت سے مانگ لیں اور پھر اپنی درگت بھی دیکھ لیں میرے بھائیوں میری بہنوں اور مجاہد ساتھیوں بزرگوں اساتذہ کرام ہم ایک عظیم جہاد میں مصروف ہیں جو سلیبیوں اور ان کے غلاموں کے خلاف ہیں یہ ایک مقدس مشن ہے جس میں ہمارے اکابرین علماء و طلباء عالمات و طالبات اور پھول جیسے بچے پاک باز جوان عفت مآب مائیں بہنیں اور بیٹیاں قربان ہوئی ہیں ہمیں پیچھے ہٹنے یا سرنڈر ہونے کا کوئی حق نہیں قبائلی علاقوں سوات اور لال مسجد پر بم برسانے والے کسی اسلامی ریاست یا اسلامی آئین و قانون سے تعلق نہیں رکھتے جھکنا تھکنا یا بکنا ہمارے سلف صالحین اور اکابرین کا شیوا نہیں حسین تھوڑی تعداد میں لاکھوں سے ٹکرا کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا اور فرعون ہر زمانے کا مر کھپ گیا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته